خیر بھی عافیت کے ساتھ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا خيرا لي في ديني وخيرا لي في معيشتي وخيرا لي في معيشتي وخيرا لي فيما أبتغي به الخير فقل لي في عافية ويسره ثم بارك لي فيه وإن كان غير ذلك خيرا لي فاقدر لي الخير حيث كان يا الله میں آپ سے آپ کے علم کے مطابق خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں اور آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا اور آپ تو غیب کو جاننے والے ہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں اور میرے لیے میرے معاش میں بہتر ہے اور میرے لیے اس چیز میں بھی بہتر ہے جس کے ساتھ میں خیر کا طلبگار ہوں تو پھر عافیت کے ساتھ میرے لیے چن لیجئے اور اس کو آسان فرما دیجئے پھر میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دیجئے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے لیے بہتر ہے تو پھر میرے لیے خیر وہیں مقدر فرما دیجئے جہاں وہ ہو استخارہ کی یہ دعا بعض روایات میں آئی ہے اس میں عافیت کا بھی سوال ہے